سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدین میں سات تکبیریں قرت سے پہلے ہیں اور پانچ قرت کے بعد حدیث نمبر اٹھائیس سو ترپن مسند احمد